سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ ہر کام میں وطر یعنی طاق کا خیال رکھتے تھے حدیث نمبر 2179 مسند احمد